میں نے اس کتاب میں فدائی حملوں کا تذکرہ کیا تھا کہ فدائی حملے شروع ہو جائیں گے خدا کی قسم میرا کسی مجاہد تنظیم سے اس وقت رابطہ نہیں تھا مجھے تو اپنے گھر کے ماں باپ کی بھی پتہ نہیں تھی کہ زندہ ہے یا مر چکے ہیں مجھے ایک سال کے بعد سورج کی روشنی نظر آئی تھی جا کر میں ایک سال سے سر سے لے کے پاؤں تک ان کی ڈنڈے اور سلاخیں کھا رہا تھا لیکن میرا وجدان کہتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ ہوگا میرا قرآن مجھے رات کی تاریخیوں میں بتاتا تھا کہ تیرے گرفتار ہونے سے کیا ہوا باہر تو بہت سارے لوگ موجود ہیں مشرق و مغرب میں موجود ہیں جنہیں تم پہچانتے نہیں وہ موجود ہیں آپ یقین فرمائے اس وقت تک تاریخ طالبان ظاہر نہیں ہوئی تھی میں نے پوری تاریخ طالبان کا نقشہ اس کتاب میں لکھا کہ افغانستان میں یہ تاریخ آ کر رہے گی ابھی تک گیارہ ستمبر کے واقعات نہیں ہوئے تھے میں نے اس کتاب میں لکھا اگر امریکہ باز نہ آیا اسے خود اپنے ملکوں میں لاشیں اٹھانی پڑیں گی اس وقت تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا بات دراصل یہ ہے لوگ میری اس طرح کی باتوں کو سن کے سمجھتے ہیں شاید دنیا کی ساری تاریخوں سے میرا رابطہ ہے میں مجاہدوں کو فدائی پر بھڑکاتا ہوں میں مجاہدوں کو کھڑا کرتا ہوں ایسا نہیں ہے مجھ جیسے ہزار مار کے دیکھ لو جہاد کی شمع نہیں بجھے گی ملا عمر کو شہید کر کے دیکھ لو جہاد کی شمع نہیں بجھے گی اسامہ بن لادن کو شہید کر کے دیکھ لو جہاد کی شمع نہیں بجھے گی ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں سکھاتا سب قرآن پڑھتے ہیں اور جب کے ایک بجے بستر پہ لیٹتے ہیں کسی کو نبی کریم کی زیارت ہوتی ہے کسی کو حضرت حمزہ بلاتے ہیں کسی کو شہدا کے گھوڑے نظر آتے ہیں کسی کو فرشتے نظر آتے ہیں تم مبشرات کے دروازے بند نہیں کر سکتے تم قرآن کی آیتیں بند نہیں کر سکتے تم مجھے پکڑ سکتے ہو تم بینر اتار سکتے ہو تم چاقی ختم کر سکتے ہو مگر کشمیر کے محاذوں پہ گولیاں چلانے والوں کو جب اونگ آتی ہے اور رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے اس بشارت کو تم نہیں مٹا سکتے ہو